no اور سبھی میں رہتا ہوں سپاہی جنوب گیری وغیرہ کہیں بھی رہتا ہوں جب آپ آواز لگائی اب مجھے کہنے لگا بھائی سندور سوچی ہے تو بارش کے بدھ کے سنگیا پوجا کرتے جگہ ضرورت ہوتی ہے جگہ بدھ کی پوجا کرتے ہیں اور کافی جو مجھے مجھے مجھے کہ آپ کہتے ہیں ایک اللہ ہی سب کرتے ہیں نظر بابا ایک اللہ سب کرتے ہیں آپ رات کے اندر جا رہے ہو خبر دار یہی بابا کرے گرما پڑتے ہی دو گھر چھوٹے مزاج پر آپ کیا بتا اگر اس وقت کامیابی ہو جائے اور بچے سے پہلے ہی وہ بابا آباد کی دوسری کو دل کے ساتھ جوڑ دیا اور دل کو میں نے کے ساتھ جوڑ دیا ایک سے آخرت کو دوسرے کو جوڑ دیا دونوں جہاں کے تمام ماں باپ کو دلی کے ساتھ واپس تھا اور دل محنت کے ساتھ اس کو واپس تھا جس کوئی نیند وقت چلا جائے گا مجھے مزدوری کا بار میں دوست ہوتے جائیں گے پہلا جنگل محنت کا ہے دین کا ہے یہ کامیابیاں آ گیا ہے ادھر ادھر میں پہلے جائے گا بجلی میں اللہ کے ہاتھ جاری ہوگی اسی کے مطلب بعد میں دین آئے گا ابھی کامیابی ٹوٹے پیدا ہوں گے میرے نے نقشے میں تمام میں میرے اسلام نے محنت کی ہے کسی سے اس کے گھر کے اندر کسی سے بستی کے اندر کسی سے مقام کے اندر کسی علاقوں میں محنت کرائے صاحب کا میلا جیسے بڑا دیکھ رہی ہے اس کے حساب سے محنت بھی نہیں باب میٹھی جب گئے باپ کو سمیت کو وہ محنت کی گئی جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا وہ نہیں کہ وہی دی گئی ہے بات آپ کو بھیجت گئے اور سارے چھوٹے بھی رہے جو صاحب کو کھیلتے اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنے قوم میں میں انہیں ملا نے مولیت کی ہے بھی ہر قوم چہرہ میرے تھوڑے نہیں یہ جان کرتا ہوں کہ وہ آپ سے بھی خاص میں رہتے ذریعے سے نہیں ضرور صدر صرف ساری قوم اور ساری زبان والوں ہر زبانوں کی ضرورت بھی بنا کر کے کرتے تھے آپ کے بے میں ہر قوم ہر گھر رسی بے کرنا آپ سب کے ذمے ہیں پہلے یہ قیامت کی طرف میں محنت کرنا آپ سب کے ذمے ہیں ادھر میں شبدوں کی گرامر کو کی جاتی ہے آپ آپ سب کو قیامت تک محنت کرنے والا قرار دیا گیا ہے تو پھر آپ کی امت کی آپ کی امت کو ذمہ داری دے دی گئی آپ سب نے بھی کرے دنیا میں diyelim gelir mezun kıyafet bazen. Kıyafet nereye dursun? ya ya yönler. Kulü da hayra acılar. Bakırı yenge, kıyafetler diye bakırı. Ama, ama böyle bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, اب کروا پڑیں گے چاہیے اب گھر نہیں ہوتا اللہ سے نہیں ہے اللہ بنی ہے اللہ میں بہت سارے بچنے والوں کو جمع کر کے ذمہ داری کا احساس دلا کر مت کیا جائے اور سب پوچھا جائے ہم اس ذمہ داری کو کیسے پورا کریں باقی بچے بچے بھی سب بندے بھی اور جو بچے بھی انہوں نے کہا آپ کی ذمہ دار اچھا، کے ہے ہو رہا آج حیدرآباد چھوٹی diminutivo é bom dia. چلائی یہ بس سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا یعنی جن نقصوں مجبور ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ رب الزت ہم لوگ مدد میں ان نقصوں کے ہو جانے کا یقین اب جو ہے جن نقصوں میں ان سے نہ ہونے کا یقین ان سے نہیں ہوگا سمجھے اور یہ نقصے جو ہیں اللہ کر کے مدد میں ہیں چاہے نقصوں مطابق انتقال ہے آپ کا یہ چاہے ڈاکٹر ختم کر دیں یا ڈاکٹر کو بگاڑ کے چاہے ڈاکٹر کے یہ کامیاب کر دیں یا چھوٹے سے اپنی کار کا دیکھ کے چھوٹی اپنے اپنے کاغذ زیادہ تر تخشے سارے سارے ان کے پاپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی یہ زندگی گزارنے کے لائے ہیں اگر وہ سیکھیں گے اس کے مطابق ہمیں جب کوئی زندگی گزاریں گے تو سارا بتایا دن کو اپنی کامیابی ہمیں کامیاب سے اطافے پوری کائنات کی وہ قیمت نہیں ہے جو ہے تو وہاں ہے پوری گا وہ قیمت نہیں ہے پوری کائنات کے رشتے وہ ہے جدید رشتے آپ گرامی سے سارے ہونے والے آباد آباد میں سے ایک ایک امر ہے جدید آپ سن والے ایک ایک امر میں جو کامیاب کیا ہے وہ ساری دنیا کے نقشوں میں نہیں ہے آپ جو جتنا دعوت دیں گے سنیں گے سوچیں گے اس کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے سلوار میں اختیار کریں گے کریں گے جیسے اپنے مطلب کیا اہمیت کا موقع آباد کی ہمیں پیدا ہو کر سارا آباد سے اختیار کرنا جان سے بھی آسان ہوگا بات سے بھی میرے دوستوں وہ یہ رہا ہے remove burning and better یہ اللہ کے سے نہیں ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے پیدا کیسے ہوگا محمد سر یہ طریقے سے ہمارا بچہ کو پورا کریں گے اس سے ہوگا اس کو کھو بار بار جب یہ چیزیں اٹھے گا آپ کہو گے کیا اس کو ہے تو کیا چلتا ہے آباد آ جائے ہوتا ہے ہمارے سر اپر کیا ہوئے جب سبھی بات آ جائے گی اللہ کا شام میں ڈال دے گا کیا ہوگا پھر ہمارے ساتھ دیں سارے آتم سب ہے کا حصہ نہیں ہے جی۔ کیونکہ پھر کی دنیا میں کیا کیا پڑے گا سارا کہتے ہیں میرے جی ہمارا دکھانا دکھا رہا ہوتا ہے جب یہ یقین ہے تو یہ یقین پیدا ہمارے یہ ہماری ضرورت ہے اب چاہے بھی تو صحیح اب جب یہ آپ کہیں گے وہ سے ہوتا ہے الگ ایسے نہیں ہوتا محمد طریقے سے ہوتا ہے اب ساری دنیا کے لوگ ہمارے خلاف ہے میں چلو گے رب عبد الله الله باقي جبل سبت برا كيف نفخ ہونا کتنی گھروں میں کاروبار ہونا اس کو اتنا اتنا اتنا کہو کہو کہو دل میں چلے کہو گے کہو گے بار بار بار بار بار بار کہو گے تو بھی کہنے لگے گا اگر زبان کہ نہیں تھی تو دل بھی کہنے لگے گا زبان کہتا ہے تو دیوار زبان گئی گئی دل گئے کہتے کہتے کہتے کہتے دل بھی کہنے لگے جب زبان دل کہیں گے پھر دیوار کہے گا جب زبان دل دیوار کہے گا پھر روح کہے گی tidak jarang. Nah, dikir versin arkadaş. İlgi dikir, isadi gelir. and they নাম থেকে জায়গা কমে কে কমে ইসলামে দাঁড়িয়ে उसके बुश किससे चले जाएंगे victory سب چپ کے بعد